انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بے شک سرگوشی شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والے مغموم بنیں حالانکہ یہ چیز اللہ کے حکم کے بغیر انہیں قطعی نقصان نہیں پہنچائے گی بس مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے